جناب عباد بن تمیم اپنے ججا عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ آپ چت لیٹے ہوئے تھے قانبی نے کہا مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ اپنی ایک ٹانگ دوسری پر رکھے ہوئے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چھیاسٹھ